حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احرام کی حالت میں نکاح فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکتالیس